بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہنے والا پوریوں وكتاب پوری في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تور کی قسم اور اس رشتے کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگاہ سمندر کی بے شک تیرف کا عذاب دور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے تو اس دن جتلانے والوں کی خرابی ہے وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر لے جائیں گے یہ ہے وہ آگ جسے تم جتلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں اس میں جاؤ اب چاہے سب کرو یا نہ کرو سب تم پر ایک سا ہے تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے

على مصفوفة وزوجناهم بحور عين بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں اپنے رب کی دین پر شاد شاد اور انہیں ان کے رب نے آپ کے عذاب سے بچا لیا کھاؤ اور پیو خوشگواری سے سلا اپنے اعمال کا تختوں پر تکیا لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی پوروں سے والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ويقوف عليهم غلمان وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّ كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اور جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نبی اور نہ گنہگاری اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاين ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإن انی معکم من المتربصین تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فل سے نہ کاہل ہو نہ مجنون یا کہتے ہیں یہ شاید ہیں ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں ام تأمرهم احلامهم بهذا

کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تو اس جیسی ایک بات کو لے آئے اگر سچے ہیں کیا وہ کسی سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کڑوڑے ہیں یا ان کے پاس کوئی زینا ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں یا کسی داؤں کے ارادے میں ہیں تو کافروں ہی پر داؤں پڑنا ہے یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کو پاکی ان کے شرک سے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے جس دن کا داؤں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہ داشت ہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹ دیتے